بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے دوست شیخ خالد شہید ہو گئے ہیں خبر دی ایک بھائی نے ہم جو کہ ایسی خبروں کے عادی ہو چکے ہیں اپنوں کی جدائی دوستوں کے فراق کا یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا ایسے ماحول میں یہ خبر دلوں کو دہلا دینے اور سنسنی خیز تھی عالم کی موت موت عالم کی کی ہوتی ہے قیس ہلاکت کوئی معمولی بات نہیں وہ تو سردار تھا اس کی موت سے ایک قوم کی بنیاد ہی ڈھے گئی کیسے کب کیوں کہاں اور کون کون اس سفر آخرت میں شیخ خالد کے ساتھ تھا ان سوالات نے دل و دماغ میں کھلبلی سی مچا دی ہم پتھر کے دور میں رہنے والوں کی تیز رفتار میڈیا تک رسائی کہا رات کانٹوں میں گزری اس مادی دور میں جب کہ دین ایک پیشے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے پیسے بنانے کے ہنر میں بدل چکا ہے شیخ خالد جیسے مولوی صاحبان نادر و نایاب ہیں اور میرے رب نے یہی در نایاب مجھ سے تجھ سے بلکہ ہم سب سے لے لیا نا قدری کی شاید یہی سزا ہوتی ہے خبر کی تصدیق ہو چکی تھی یقیناً شیخ خالد شہید ہو چکے تھے شیخ خالد اچھے نصیب والا حسین کی چادر اوڑھ کر اپنے ہی خون میں نہا کر نور کے حالوں میں کھو گیا گیا مر کر بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو اس ظالم جابر اور اندھیر نگری سے نکل کر خدا کی نگری پہنچ گیا جہاں شہیدوں کے سردار حمزہ ان کے منتظر تھے حق کو عالم کا یہی تو انجام ہے یہی تو وہ معراج ہے جس کی خبر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہاں اس مقام پر شیخ خالد کے استاد نصیب خان وزیر اس کی راہ تک رہے تھے شیخ نصیب کے بھی اچھے نصیب تھے جو شیخ خالد ایسے شاگرد ان کو عطا ہوئے شیخ خالد بھی خوش نصیب تھے جو یہود صفت قاتلوں کے ہاتھوں شہید ہوئے یقیناً بدترین ہے وہ شخص جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا اسے کسی نبی نے قتل کیا بدترین ہے یہ کفار کے ہڈی چوس ڈاگز جو انبیاء کے وارثوں کو قتل کرتے اور پھر اس مجرمانہ فعل پر فخر بھی کرتے ہیں شیخ خالد جاتے جاتے اپنے ہمراہ اس خطرناک شیر کو بھی لے گئے جو خلیفہ عمر منصور کا دست راست تھا سیف اللہ قاری درمیانہ سا قد ہلکا سا بدن ایک فوجی باپ کا سر پھرا بیٹا جو مسکرا مسکرا کر مجھے غصہ دلاتا اور جب میں غصے سے پاگل ہونے لگتا تو وہ زور زور سے قختے لگانے لگتا کام کیوں وقت پر نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ تو بے نیازی سے جواب دیتا مفتی صاحب طالبان نے کون سے کام بر وقت کیے ہیں اور پھر میرا غصہ پانی پانی ہو جاتا سیف اللہ قاری ایک خاص مسکان سجائے میرے پاس آتا گپ شپ لگاتا وطن عزیز پاکستان کے بدبودار نظام پر کڑتا اور کبھی کبھار مولویوں کا نزلہ مجھ پر گراتا کہ آپ خاموش رہتے ہو بولتے نہیں ہو بوڑھے ہو گئے ہو یا نا امید ہو ہو گئے نوجوان لڑکوں کی ایک ٹولی لے کر آیا کہ ان کے لیے دعا کر دو اور رخصت دے دو بھائی کیوں کیا ہوا بس شاید یہ آخری ملاقات ہو استاد جی بس شاید یہ آخری ملاقات ہو مفتی صاحب یہ فدائی جا رہے ہیں شاید پھر دنیا میں دیدار نصیب نہ ہو اب وہ سیف اللہ قاری ہمارے درمیان نہیں رہا جس نے ناپاک آرمی اور پلید آئی ایس آئی کی بجا کر رکھی ہوئی تھی اسلامی نظام کی خاطر لڑنے والوں کے لاشیں پہلے بھی گرے تھے آج بھی گر رہے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے شیخ خالد غزوہ ہند کے سفر میں میرا بہترین دوست تھا اس کی جدائی میں کئی دنوں دماغ معاوف رہا وہ علم کا پہاڑ تھا اساتذہ و تلامزہ اس کی نقطہ رسی پر حیران رہ جاتے تھے وہ مختصر راہ سے منزل تک پہنچنے کا قائل تھا خون بہانا تو مجاہدین کا مقصد ہرگز نہیں چنانچہ جب پاکستانی نظام نے مذاکرات کا ڈول ڈالا تو وہ بہت خوش تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی منزل قریب ہی ہے لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ مذاکرات مذاکرات میں بدل گئے وہ بہت دوراندیش تھا سامنے دیکھتا دور دور تک سوچتا باتیں کرتے کرتے اچانک کھو جاتا خلا میں گھورتا سادہ سا مزاج اللہ نے اسے دیا تھا کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بھی تکلف اس کے پاس سے نہ گزرتا باتیں کرتے کرتے گم ہو جاتا ایک بار امیر محترم مولانا فضل اللہ شہید رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ تحریک کا نائب تھا نائب امیر ہاتھ میں جو گڑی تھی اس کے پٹے کو شیخ خالد نے دھاگے سے باندھا ہوا تھا فضل اللہ امیر صاحب نے جو دیکھا تو فوراً ساتھی کو دوڑایا کہ ایک نئی گڑی تو لے کر آؤ اب ایسے لوگ جو سادگی کے اس درجے پر تھے کہ اپنے آپ سے اور ٹھاٹ باٹ سے بے پرواہ تھے ان کے بارے میں ہزار قسم کی باتیں کرنا کہ یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں اور فلاں کے نوکر غلط باتیں ہیں سادہ طبیعت درد مند دل کہ بس پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے اور قتل و غارت بند ہو جائے لیکن ابو لہب کے پیروکاروں نے کب محمد کی مانی ہے جو اس کی مانتے صلی اللہ علیہ وسلم چراغ محمدی سے شرار بلحبی سے ٹکرانا تو الحمد ہمارا مقدر ہے پاکستان کے خفیہ اداروں اور سیکورٹی فورسز نے پاکستان کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کیا کرنی تھی آواز اٹھانے والوں ہی کے گلے کاٹ کر رکھ دیے جس کا سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ شیخ خالد جیسے نوجوان گالی یا گولی کے نہیں بلکہ سونے چاندی میں تولے جانے کے لائق تھے لیکن ان دلوں کا کیا علاج جو بینائی سے محروم ہیں بارہا شیخ خالد سے میری اس لیے انبن ہوئی کہ وہ بہت نرم دل اور ہمدردانہ مزاج رکھتے تھے وہ زیادہ قتل و قتال کے حق میں نہیں تھے بلکہ لاتوں سے کم باتوں سے زیادہ کام لینے کے قائل تھے وہ یقیناً درست تھے وہ یقیناً درست تھے کاش کہ ان شیطانی اداروں میں ان ہمدرد دلوں کا کوئی قدردان ہو اور ہماری بات کو سنے سمجھے اور غور کرے آخر ہم بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں وطن عزیز پاکستان سے بے راہ روی بے حیائی اور گندا نظام ختم کر کے الہی اور مصطفی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں شیخ خالد جیسا علمی اور ہوشیار انسان در نایاب ہوتے ہیں دوستوں اور دشمنوں سب کو ان جیسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے آخر کوئی تو ہو جو الجھن کو سلجھائے کم عمری ہی میں شیخ خالد نے اپنی سیاسی اور علمی حیثیت منوا لی تھی پچیس سال کی مختصر سی عمر میں وہ حافظ قرآن عالم دین اور بہترین مدبر و دانشور تھے وہ تحریک کی شورا کے رئیس اور عمرا کے استاذ تھے انہوں نے روب جمانے کے بجائے اپنی زندگی ساتھیوں کی نظریاتی تربیت میں صرف کی جمہوری تماشے کے شہر میں گرفتار بہت سارے ساتھی حتیٰ کہ علماء ان کے مدلل بیانات اور اسباق کو سن کر جمہوریت کی حمایت سے طائب ہوتے ان کا دورہ شرعیہ ان کی علمی قابلیت کا کافی ثبوت ہے انتہائی شفقت محبت اور درد مندی سے وہ جمہوریت کے کفر کو سمجھانے کی کوشش کرتے تکفیری نظریے اور مرجیا کے عقیدے سے دور رکھ کر راہ اعتدال ساتھیوں کو دکھاتے قرآن کی محبت ان کے دل میں گھر کیے ہوئے تھی دوستوں کو قرآن کریم سے روشناس کرانے کے لیے ان کی تڑپ قابل دید تھی آج پاکستانی مجاہدین میں جو فکری ارتقاء اور حسن نظر ہے یہ شیخ خالد حقانی رحمہ اللہ جیسو ہی کی کرامت ہے جب تحریک اختلافات اور انتشار کے بھمر میں پھنسی ہوئی تھی تو شیخ خالد اور فضل اللہ امیر صاحب جیسے ملاحوں نے ہی اس گرداب میں پھنسی کشتی کو کنارہ دکھایا اللہ کے فضل و کرم سے آٹھ سال پہلے کی بات ہے میرے شاگرد میرے دوست قاری حسین احمد مسعود رحمہ اللہ نے مجھے کہا استاجی شیخ خالد سے ملو گے ضرور ضرور کیوں نہیں ملوں گا علماء ہی تو اس جہاد کی قیادت کرتے ہیں سوچا کہ بڑی عمر کے کوئی عالم ہوں گے پھر وہ شیخ خالد کو لے کر آیا وہ تو جوان لڑکا سا تھا بہت عزت و محبت سے ملا پھر یہ شناسائی آشنائی میں بدل گئی الحمد ہم نے کافی وقت ساتھ گزارا وہ علمی اور اصولی باتیں زیادہ کیا کرتا تھا عبارتیں پڑھ پڑھ کر سناتا تھا اس کا حافظہ بلا کا تھا پرانے ساتھیوں کا احترام اور نئے دوستوں کی محبت اس میں کوٹ کوٹ کر قدرت نے بھر دی تھی ایک دن عصر کے وقت میرے گھر آیا اور علیحدگی میں بات کرنی چاہیے کہا کہ آپ کا شاگرد قاری حسین پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئی سنا ہے کہ ڈرون میں شہید ہو گیا ہے پھر غمگین اشکبار آنکھیں خبر کی تحقیق و تصدیق کا وعدہ کر کے چلا گیا یقیناً قاری حسین شہید ہو چکا تھا شیخ خالد نے دوبارہ آ کر خبر کی تصدیق کی میرا واحد شاگرد جو میرے ساتھ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر سرزمین جہاد و ہجرت میں مجھے لے کر آیا تھا مجھ سے بچھڑ گیا تھا یا میں اس سے بچھڑ گیا تھا گویا کہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا آج سالوں بعد یہ خبر آئی ہے کہ قاری حسین کی شہادت کی خبر لانے والا بھی شہید ہو گیا ہے میرا دوست جو علم و عمل کا چراغ تھا زندہ و جاوید ہو گیا ہے اب ڈونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر رخ زیبا کہاں سے لاؤں اب ان غموں سے چور دل کے ساتھ بس چراغ شہادت ہی جلا کر تم لوگوں کے پاس آ سکتا ہوں تم تو چلے گئے اے جوان مرگ دوستو افق کے اس پار دور بہت دور نور کا لبادہ اوڑے سبز پرندوں کی صورت میں فرش سے عرش تک کا سفر تم طے کر چکے مت بھولنا کہ تمہارے پیچھے شکستہ دل چاک گریبان کچھ دیوانے رہ گئے ہیں ان کا بھی انتظار کرنا سیانوں کی دنیا میں دیوانوں کا کیا کام اللہ تعالی ہمارے دوستوں کی شہادت قبول کرے اور ہمیں ان کا بہترین انداز میں انتقام لینے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علاق خلقه محمد والا علی و صحبی اجمائن السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کر کے شجر وفا کا گرا دیا ہے شہادتوں کے ہنسی چمن میں خدا نے لیکن سجا دیا ہے وہ دعوت دین کا سراپا ہمیں شکل حق الاپا وہ دعوت دین کا سراپا ہمیں شکل حق الاپا اسی کی پاداش میں بدینے جفا کا خنجر چلا دیا ہے خزاں پرس تو نے وار کر کے شجر وفا کا گرا دیا ہے شہادتوں کے ہنسی چمن میں خدا نے لیکن سجا دیا ہے